السلام علیکم آج جناب ہمارا بیسواں لیکچر ہے پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ڈسکشن کی تھی پروگرامنگ لینگویجز کے بارے میں اس سے پہلے ہم الگریزمس کی بات کر رہے تھے سو so, الگریزمس میں ہم سوچتے ہیں کہ لکھنا کیا ہے پروگرام پروگرامنگ لینگویجز وہ ٹول ہے جس کے مدد سے ہم لکھتے ہیں آج ہم بات کریں گے میتھڈالوجی کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی کی یعنی کہ ٹھیک ہے ہم نے سوچ لیا کیا لکھنا ہے ہم نے ٹول بھی سلیکٹ کر لیا اب پروسیس کیا ہوگا لیکن اس سے پہلے میں کچھ ریویو کرنا چاہوں گا پچھلی دفعہ جو ہم نے باتیں کی تھی ہم نے دیکھا تھا کہ پروگرام کا رول کیا ہے کمپیوٹنگ میں ہم نے دیکھا تھا کتنے ٹائپ کے پروگرامس ہوتے ہیں کتنے ٹائپ کی پروگرام لینگویجز ہوتی ہیں لو لیول ہوتی ہیں ہائی لیول ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہ اسٹرکچرڈ لینگویجز ہوتی ہیں آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویجز ہوتی ہیں انٹرپریٹیڈ لینگویجز ہوتی ہیں کمپائلڈ لینگویجز ہوتی ہیں ایک چیز جس کے بارے میں تھوڑا سا اور آج میں ڈسکشن کرنا چاہوں گا وہ یہی ڈیزائن میتھڈالوجی کی جو ہم نے بات پچھلی دفعہ کی تھی ہم نے کہا تھا کہ جناب دو طریقے ہیں یا تو آپ آبجیکٹ اورینٹیڈ انداز سے ڈیزائن کر لیں سافٹ ویئر کو یا پھر اسٹرکچرڈ انداز سے آبجیکٹ اورینٹیڈ سے مراد ہماری یہ تھی کہ آپ ایک سسٹم لیں اس کا کوئی بھی ایک کمپوننٹ پکڑیں اور اس کو ڈیزائن کرنا شروع کر دیں اس کو ایک انڈیپینڈنٹ آبجیکٹ بنا کے اس کو ایک سیلف کنٹینٹ سسٹم کے طور پہ ڈیزائن کرنا شروع کر دیں وہ ختم ہو جائے کوئی اور کمپوننٹ پکڑیں اس کو ڈیزائن کریں اور کرتے جائیں جب تک سارے کے سارے کمپوننٹ ڈیزائن نہ ہو جائیں پھر ان سب کمپوننٹس کو اکٹھا کریں ان کو آپس میں فٹ کریں آپ کا پورے کا پورا سسٹم بن جائے گا اور یہ چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس جو اس آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن میں یوز ہو رہے ہیں جنہیں ہم آبجیکٹس کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سیلف کنٹینڈ پروگرام ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ سیلف کنٹینڈ پروگرام ہوتے ہیں اور ان آبجیکٹس کے بارے میں خصوصیت یہ ہے کہ ان کے اندر ڈیٹا بھی ہوتا ہے ان کے اندر انسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں اسٹیٹ بھی ہوتی ہے اس کے اندر بیہیویئرز بھی ہوتے ہیں ویلیوز بھی ہوتی ہیں یعنی کہ پراپرٹیز بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ میتھڈس بھی ہوتے ہیں سیلف کنٹینڈ ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ آپ ان آبجیکٹس کو اس طرح ڈیزائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ری یوزبل ہوں یعنی ان کو ایک جنرلائز طریقے سے آپ اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں کہ یہ اس سسٹم میں بھی یوز ہو سکیں کل کو کسی اور سسٹم میں یوز کرنا پڑے تو اسی کو اٹھا کے وہاں لے جائیں اور وہاں جا کے پلگ ان کر دیں جس طرح دیکھیں نا آپ نے بائسیکل کا ایک پہیا بنایا اس کو ذرا آپ اس طریقے سے بنائیں تاکہ اگر کل کو آپ نے اس کو کسی گاڑی میں لگانا ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کا کام چل سکے تو یہ تو تھا آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن یعنی جس میں ڈیٹا اور انسٹرکشن کو اکٹھا رکھا جاتا ہے ایک آبجیکٹ میں دوسرا طریقہ جو ڈیزائن کرنے کا ہے جو زیادہ ٹریڈیشنل طریقہ ہے وہ ہے اسٹرکچر ڈیزائن کا اس ڈیزائن میتھڈالوجی میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ سسٹم کیا ہے پھر اس سسٹم کا ایک ہائی لیول سا ایک ڈھانچہ سا کھڑا کرتے ہیں پھر اس ڈھانچے میں تھوڑی تھوڑی آپ چیزیں ڈیٹیل ڈالتے جاتے ہیں یعنی پورے کا پورے سسٹم کے بارے میں سوچا پھر اس میں ہم تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل بھرتے گئے at the end of the day آپ کا پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ بن گیا اور اس کے بارے میں پرابلم ہم نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ اس میں ذرا سی چینج کرنی ہو ذرا سا فیچر چینج کرنا ہو تو خاصا بعض اوقات ری ڈیزائن کرنا پڑ جاتا ہے آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن جو ہوتا ہے اس میں اگر آپ نے ایک فیچر چینج کرنا ہے تو اس سے ریلیٹڈ جو آبجیکٹ ہو وہ اس کو چینج کر دیں باقی آپ کو اتنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ بھی کہ اسٹرکچر ڈیزائن میں ڈیٹا اور انسٹرکشنس کو علیحدہ علیحدہ رکھا جاتا ہے اور لارج اسکیل سسٹم میں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس سسٹم کو مینٹین کرنا یعنی وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بہتر بنانا اس کو انہینس کرنا اس میں پرابلم جو ہے ان کو فکس کرنا وہ نسبتاً مشکل ہوتا ہے تو یہ تو تھیں دو ڈیزائن میتھڈالوجی ایک تیسری بھی ہوتی ہے اور وہ میرے خیال میں تیسری جو ڈیزائن میتھڈالوجی ہے وہ شاید سب سے زیادہ پاپولر ہے کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی ہے وہ تیسری ڈیزائن میتھڈالوجی جناب وہ کہلاتی ہے اسپگیٹی ڈیزائن اسپگیٹی آپ نے دیکھی ہے کبھی سوئیاں جس طرح ہوتی ہیں اس میں کوئی اسٹرکچر تو نہیں ہوتا اس میں کوئی کوئی کوئی سینس تو نہیں ہوتی وہ بس رینڈملی چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو اسپگیٹی ڈیزائن سے مراد یہ ہے کہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں انہیں آپ ایک پرابلم دیتے ہیں وہ اس کی ڈسکرپشن سنتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں کمپیوٹر کے سامنے اور ٹائپ کرنا شروع کر دیتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں چند چند دن چند ہفتے کام کرتے ہیں آخر میں ایک چلتی پھرتی سی چیز کو بن جاتی ہے لیکن اس میں اسٹرکچر کوئی نہیں ہوتا اس میں اس میں کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا عموماً یہ جو اسپگیٹی ڈیزائن جسے ہم کہتے ہیں ایسے سسٹمز ان کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ان کو انہینس کرنا آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے لیکن for some reason that is the most popular way لوگ پراپرلی چیزوں کو ڈیزائن نہیں کرتے چاہے وہ آبجیکٹ اورینٹیڈ طریقے سے کریں یا پھر اسٹرکچر سے نہیں ایسا نہیں کرتے وہ سیدھے کوڈنگ کرنا شروع کر دیتے اسی وجہ سے سافٹ ویئر خاصی بدنام ہے سافٹ ویئر ایک ایسی چیز ہے جو اکثر لوگوں کا خیال ہے اٹ ڈزنٹ ورک عموماً سافٹ ویئر کے بارے میں یہ ہے کہ جناب کریش کر جاتی ہے وہ کام نہیں کرتی جو اسے کرنا چاہیے سو so اس کی وجہ یہی ہے کہ اچھی خاصی سافٹ ویئر جو آج کل ہمارے ارد گرد ہے وہ بس ڈیزائن نہیں کی ہوئی وہ بس لوگوں نے کوڈ کی ہوئی ہے اس کو بس پروگرام کیا ہوا ہے اس میں اسٹرکچر نہیں ہے اس میں آبجیکٹس نہیں تو جناب یہ تو تھی کچھ ڈیزائن کی بات اب ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں یعنی آج ہم نے بات کرنی ہے میتھڈالوجی کی ڈیزائن میتھڈالوجی کی نہیں آج ہم نے بات کرنی ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی کی یعنی وہ کیا پروسیس ہے جس کو فالو کر کے میں ایک اچھی سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکتا ہوں اور اگین جب ہم اس پروسیس کی بات کرتے ہیں we are not talking about کہ جناب ہم ایک چھوٹی سی ٹریویل سی سافٹ ویئر بنا رہے ہیں یعنی ایسی سافٹ ویئر میں دو جمع دو اور چار جمع چار اور دو چار ایسی اور چیزیں ہوتی ہیں نہیں we are talking about large scale systems we are talking about rather complex systems یعنی اگر آپ نے ایئرپورٹ پہ جو پلینز آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان کو مانیٹر کرنے کا ایک سسٹم بنانا ہے اٹس رادر کمپلیکس اگر آپ نے ایک ایسی کمپنی کا اکاؤنٹنگ سسٹم لکھنا ہے جس میں کوئی دس ہزار کے قریب لوگ کام کرتے ہیں دیٹ از رادر کمپلیکس اگر آپ نے کوئی ایسا سسٹم بنانا ہے کہ جس میں جس میں you know there are hundreds and thousand of lines of code sometimes millions of lines of code تو ایسے سسٹم کو آپ کہتے ہیں کہ جناب یا دس از ارادر کمپلیکس سسٹم تو اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے ذرا سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتے ہیں تھوڑی سی پلاننگ کرتے ہیں تھوڑا سا ڈیزائن کرتے ہیں تھوڑا سا سوچتے ہیں پھر جا کے چیزیں ہوتی ہیں پھر جا کے امپلیمنٹیشن امپلیمنٹیشن شروع ہوتی ہے تو آج ہم نے اسی کی بات کرنی ہے آج ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی کی بات کرنی ہے آج ہم نے پروگرامنگ کی بات نہیں کرنی کیونکہ programming is just a small part of software development چھوٹا سا ایک حصہ ہے لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ وہ اس کے علاوہ اور بھی ہیں لوگوں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اگر آپ ایک لارج اسکیل پروجیکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں تو اس میں پروگرامنگ والا پارٹ جو ہوتا ہے نا وہ تقریباً پندرہ فیصد ایفرٹ لیتا ہے یعنی صرف آپ کا پندرہ فیصد ٹائم پروگرامنگ ٹریڈیشنل پروگرامنگ پہ خرچ ہوتا ہے باقی ٹائم جو ہے وہ اور چیزوں پہ خرچ ہوتا ہے سوچنے پہ ڈیزائن کرنے پہ اور شاید ٹیسٹ کرنے پہ تو ہم نے بات کرنی ہے ان سٹیپس کی ان فیزز کی جو کہ ایک ڈیولپر فالو کرتا ہے جب وہ ڈیولپر ایک reasonably complex software system بنا رہا ہوتا ہے software development methodology a set of steps that a developer follows to develop a software system of reasonable complexity اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے سافٹ ویئر لائف سائیکل کے بارے میں کیا آپ نے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے کہ سافٹ ویئر لائف سائیکل کیا ہوتا ہے لائف سائیکل سے مراد یہی ہے کہ پیدا ہونے سے موت تک جو جو اسٹیپس ہوتے ہیں they are part of one's life cycle تو اسی طرح سافٹ ویئر بھی پیدا ہوتی ہے کنسیو ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد فوت ہو جاتی ہے یعنی اس اس اسٹیج کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیکمیشن ہو جاتی ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے تو یہ جو دو پوائنٹس ہیں the beginning point and the end point ان کو انکلوڈ کر کے اور ان کے بیچ میں جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں لائف سائیکل تو گاڑیوں کا لائف سائیکل ہوتا ہے انسانوں کا لائف سائیکل ہوتا ہے تو اسی طرح جناب سافٹ ویئر کا بھی ایک لائف سائیکل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم ڈسکشن کریں گے and that discussion is going to lead us to the software development methodology ایک سافٹ ویئر سسٹم کے بارے میں اگر ہم سوچیں کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک سافٹ ویئر سسٹم کو بنانے کے لیے ہم نے سوچنا ہے کہ بھی کیا بنایا جائے ٹھیک ہے we have a problem for example ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ میں ویب کے اوپر جا کے ایک اسٹور کھولنا چاہتا ہوں جس کے ذریعے میں جولری بیچنا چاہتا ہوں مختلف طرح کی جولری میں بیچنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری ویب سائٹ پہ آئیں اس میں جولری سلیکٹ کریں اس کے بعد مجھے انفارمیشن دیں اپنے بارے میں اپنا ایڈریس دیں اپنا فون نمبر دیں اپنا کریڈٹ کارڈ کا نمبر دیں جو ہی وہ میرے پاس انفارمیشن آتی ہے میں ویریفائی کروں گا کہ کریڈٹ کارڈ ٹھیک ہے چوری شدہ تو نہیں ہے یا کوئی اس میں مسئلہ تو نہیں ہے اگر وہ سب کچھ ٹھیک ہے تو میں اس کا آڈر ایکسیپٹ کر لوں گا اور فوراً جو جولری اس کسٹمر نے مانگی تھی وہ اس کو میں شپ کر دوں گا تو یہ ایک کانسیپٹ ہے تو سب سے پہلے آپ اس کانسیپٹ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اور آخری اسٹیپ یہی ہوتا ہے ڈیکمیشننگ کا کہ جناب ٹھیک ہے اب یہ میں بہت عرصے سے یہ ویب سائٹ یوز کر رہا ہوں I want to do something very new brand new بالکل ہی کوئی نئی چیز کرنا چاہتا ہوں تو now I want to shut it down اس ویب سائٹ کو بند کر کے میں ایک نئی ویب سائٹ کھولنا چاہتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ جب وہ ویب سائٹ بند ہو تو میرے کسٹمر میرے سے ناراض نہ ہو انہیں پتہ لگ جائے کہ بھائی نئی ویب سائٹ کہاں پہ نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہ میرے کسٹمر کا جو ڈیٹا وہاں پہ پڑا ہوا ہے پرانی ویب سائٹ میں ان کے پرانے کریڈٹ کارڈ نمبر پڑے ہیں گھروں کے ایڈریس پڑے ہیں ان کی پریفرنسز پڑی ہوئی ہیں وہ بھی ضائع نہ ہو وہ آسانی سے نئے سسٹم میں جا سکیں سو دیٹ از وہ ڈیکمشننگ جب کر رہے ہوتے ہیں these are thing thinking about تو کانسیپٹ اسٹارٹ ہوتے ہیں ڈی کمشننگ پہ ختم ہوتے ہیں اس کے درمیان میں جو ہوتا ہے اور یہ جو بگننگ اینڈ اینڈ پوائنٹ اس کو ہم سافٹ ویئر لائف سائیکل کہتے ہیں اب it's important to think about the life cycle before you start making the software جب آپ سافٹ ویئر بلڈ کرنا چاہتے ہیں نا تو اس سے پہلے سوچ لیں کہ اس کے مختلف فیزز کیا ہوں گے جب میں اسے شروع کرتا ہوں کنسیو کرتا ہوں ڈیزائن کرتا ہوں امپلیمنٹ کرتا ہوں ٹیسٹ کرتا ہوں ڈلیور کرتا ہوں اور پھر کسٹمر اس کو یوز کرتا ہے اس کو مینٹین کرتا ہے اور آخر میں ڈی کمیشن کرتا ہے اگر میں ان سارے اسٹیپس کے بارے میں سوچ لوں تو مجھے فائدہ بڑا ہوگا اس کا میرا فائدہ جو ہوگا مختلف فارمز میں ہوگا ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے پورے کے پورے لائف سائیکل کے بارے میں سوچا ہے I make a piece of software which is of good quality اچھی کوالٹی کا یعنی پورے کے پورے لائف سائیکل میں وہ اچھے طریقے سے کام کرے گا اگر میں پورے لائف سائیکل کے بارے میں سوچوں گا ہو سکتا ہے میری کاسٹ آف ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی کم ہو جائے اس کے بارے میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میں نے پورے لائف سائیکل بارے میں سوچا تو میرا ڈلیوری ٹائم جو ہے وہ بھی شارٹن ہو جائے یہ چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک کیس اسٹڈی کے ذریعے ہوا یہ تھا کہ کچھ عرصہ پہلے میں ایک ٹیم کے ساتھ کام کر رہا تھا اور ہم نے کرنا یہ تھا کہ ہم نے ای کامرس کے لیے ایک ویب سائٹ ڈیولپ کرنی تھی اور اس میں جولری ہی بیچنی تھی اب ہوا یہ کہ ہم نے جب وہ ویب سائٹ ڈیولپ کرنی شروع کی تو اس کے لیے ہم نے سوچا کہ یہ ٹائپ کا کمپیوٹر ہوگا فلانے ٹائپ کا آپریٹنگ سسٹم ہوگا اس پہ ہم اسے ڈیولپ کریں گے اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نے کسٹمر کو یہ نہیں بتایا کہ ہم یہ سوچ کے ڈیولپ کر رہے ہیں کہ یہ فلانی ہارڈ ویئر ہوگی فلانا آپریٹنگ سسٹم ہوگا اور ہم نے وہ ہارڈ ویئر وہ آپریٹنگ سسٹم اس لیے سلیکٹ کیا تھا because those two thing easily available to وہ ہمارے پاس موجود تھیں اگر کوئی اور ہارڈ ویئر یا کوئی اور آپریٹنگ سسٹم سوچتے تو وہ ہمیں خریدنا پڑتا جو ہمارے پاس تھا ہم نے کہا جناب اسی کے لیے ہم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اور افسوسناک <laughs> بات یہ ہوئی کہ کسٹمر کے ذہن میں کچھ اور تھا the customer was not interested in that hardware nor was the customer interested in that operating system that we were using for development اور ہمیں اس بات کا نہیں پتا تھا تو ہوا کیا ہوا یہ کہ ہم نے تو اپنی پوری ڈیولپمنٹ کر لی کسٹمر کو شپ کر دیا کسٹمر اسے انسٹال کرنے لگا اسے پتہ لگا یہ تو کچھ اور ایگزمشنس کے ساتھ بنا ہوا ہے ہمارے پاس تو ہارڈ ویئر ہی مختلف ہے ہمارے پاس تو آپریٹنگ سسٹم مختلف ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو ہم نے چیز انہیں شپ کی تھی اس پہ ہمیں ری ورک کرنا پڑا اس پہ مزید کام کر کے اس میں چینجز کرنی پڑی اس سے ہماری کاسٹ بڑھ گئی کسٹمر کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا ان دا سینس کہ انہوں نے تو جتنے پیسے دینے تھے اتنے ہی دیے لیکن ہمیں زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا پڑا اس کو بلڈ کرنے کے لیے ہماری کاسٹ بڑھ گئی ہمیں نقصان ہو گیا نہ صرف یہ کسٹمر کو ڈلیوری زیادہ دیر سے ہوئی اس سے کسٹمر کا نقصان ہوا اور یہ کیونکہ ہم نے اس کو صحیح طریقے سے اس پرٹیکولر ہارڈ ویئر سسٹم اور اس پرٹیکولر آپریٹنگ سسٹم کے لیے ڈیزائن نہیں کیا تھا تو میرے خیال میں اوور آل سسٹم کی کوالٹی جو ہے وہ بھی اتنی اچھی نہیں تھی اس میں میرے خیال میں زیادہ بگس چلے گئے بہ نسبت اس کے کہ اگر ہم نے اس کو شروع سے ہی اسی ہارڈ ویئر اور آپریٹنگ سسٹم کے لیے اگر ڈیزائن کیا ہوتا تو تین چیزیں کہ کاسٹ بڑھ گئی ڈیلے آ گیا اور یہ کہ کوالٹی لوور ہو گئی اب میں نے اس ایکسپیرینس سے ایک سبق سیکھا وہ یہ کہ جب بھی کوئی سافٹ ویئر سسٹم ڈیزائن کرنا ہے سب سے پہلے میں یہ کرتا ہوں کہ اس کا میں انسٹالیشن مینوئل لکھ دیتا ہوں سافٹ ویئر بھی بنی نہیں ہے لیکن جو جو میرے ذہن میں ایزمپشنز ہیں ان کی مدد سے میں ایک انسٹالیشن مینول لکھ دیتا ہوں کہ جناب یہ جب سافٹ ویئر آپ کے پاس آئے گی تو آپ نے یہ یہ اسٹیپس فالو کرنے ہیں اسے انسٹال کرنے کے لیے اور اس کے بعد وہ انسٹالیشن مینول جو ہے میں کسٹمر کو بھجواتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ ڈز اٹ میک سینس اس میں جو ایزمپشنز میں نے کی ہیں are they valid assumptions or not جب کسٹمر اوکے کہہ دیتا ہے تبھی جا کے میں پھر سسٹم کا ڈیزائن شروع کرتا ہوں تو انسٹالیشن ہونی ہے لائف سائیکل میں بہت دور جا کے لیکن میں پہلے ہی اس کے بارے میں سوچتا ہوں اور اس کا فائدہ مجھے کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب کسٹمر کے پاس چیز ڈلیور ہوتی ہے وہ اس کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہوتی ہے اس سے کاسٹ آف ڈیولپمنٹ جو ہے میری کم ہوتی ہے اس سے ڈلیوری ٹائم وقت پہ ان کو ملتا ہے یعنی وقت پہ پروڈکٹ ڈلیور ہوتی ہے اور میں اس کی کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے تو یہ کام یعنی انسٹالیشن مینول لکھنے کا کام نہ صرف میں یہ کرتا ہوں بلکہ سافٹ ڈیزائن کرنے سے پہلے میں اس کا آپریشن مینول بھی بنا لیتا ہوں اور اس کا مینٹننس کا مینول جو ہے وہ بھی بنا لیتا ہوں کہ سافٹ ویئر میں اگر کوئی گڑبڑ ہو تو یا سافٹ ویئر میں کچھ چینجز کرنی ہو تو اس کا پروسیس کیا ہونا چاہیے یہ میں ذرا لکھ لیتا ہوں کسٹمر کو دکھا لیتا ہوں کیونکہ کسٹمر نے مینٹیننس کرنی ہے کسٹمر نے آپریٹ کرنا ہے تو جب میں انہیں یہ ایک آپریٹنگ مینوئل یہ ایک مینٹیننس مینوئل دکھا دیتا ہوں ان کا اوکے okay مجھے مل جاتا ہے مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنز اور جو میں سوچ رہا ہوں دے آر میٹنگ اور اس سے ہوتا کیا اس سے ہوتا یہی ہے کہ جو overall cost of development ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے overall quality of the system بڑھ جاتی ہے اور ڈلیوری ٹائم وہ زیادہ فارم اپ ہو جاتے ہیں یعنی کسٹمر کو وقت پہ ڈلیوری ملتی ہے تو پوائنٹ کیا ہے پوائنٹ یہی ہے کہ سافٹ ویئر لائف سائیکل کے اندر جو فیزز ہیں ان کے بارے میں اگر آپ پہلے سے سوچ لیں تو آپ کی overall cost of development کم ہوتی ہے آپ کا ڈلیوری ٹائم یعنی وقت پہ چیزیں ڈلیور ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی کوالٹی جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے تو سافٹ ویئر لائف سائیکل کی ہم بات کر رہے ہیں میں آپ کو ایک بڑا سادہ سا سافٹ ویئر لائف سائیکل دکھاتا ہوں اس لائف سائیکل میں آپ دیکھیں کہ صرف چار اسٹیپس ہیں we start with the concept کہ بنانا کیا ہے پھر اس کانسیپٹ پہ ہم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں چیز کو بلڈ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو آپریٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو مینٹین بھی کرتے ہیں اور آخری اسٹیپ ہے ڈیکمشننگ کا concept development operation and maintenance decommissioning یہ ایک بڑا سادہ سا لائف سائیکل ہے اس کے بعد میں اب آپ کو یعنی اس اسی ماڈل میں تھوڑی سی مزید ڈیٹیل ایڈ کر کے دکھاتا ہوں اگر تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل ایڈ کر دیں یعنی ابھی اس میں چار سٹیپس تھے نا تو اس کے دوسرے سٹیپ کو ذرا میں نے ایکسپینڈ کر دیا ہے اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو وی اسٹارٹ وتھ کانسیپٹ اور اس کی فیزیبلٹی اس سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کرنا کیا ہے اگر ہمیں کر لیا اس کا فائدہ بھی ہے یا نہیں فیزیبلٹی کا یہ مطلب ہوتا ہے پھر ہم یوزر ریکوائرمنٹس لکھتے ہیں یعنی یوزر بیٹھ کے لکھتا ہے کہ بھئی کیا کام کرنا ہے کیا چیز ڈیولپ کرنی ہے پھر ڈیولپر اسپیکس ہوتی ہیں پھر پلان کیا جاتا ہے پھر سافٹ ویئر سسٹم کو ڈیولپ پھر اس کا ڈیزائن کیا جاتا ہے پھر اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے پھر اس کی انٹیگریشن ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور پھر اس کا آپریشن شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی مینٹیننس بھی ہوتی رہتی ہے اور آخر میں وہ سافٹ ویئر سسٹم جو ہے ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ چار اسٹیپس تھے اب میں نے آپ کو وہی چیز نو اسٹیپس میں کر کے دکھا دی اب ہم یہ کریں گے کہ یہ جو لائف سائیکل ہے اس کو ہم فالو کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ اور اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں گے تو آئیے اس کی تھوڑی سی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کانسیپٹ اینڈ فیزیبلٹی کی کانسیپٹ کا بڑا سادہ سا مطلب ہے کانسیپٹ کا مطلب ہے بھائی کیا بنانا ہے کیا چیز ڈیولپ کرنی ہے وہ جو ہم نے ایگزامپل لی تھی جولری کی ویب سائٹ اگر ہم نے بلڈ کرنی ہے تو کانسیپٹ کیا ہے اس کا بھائی جولری بیچنی ہے بھائی جولری بیچنے والے تو اور بھی بہت سے ہیں تو ہم ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی سائٹ اس طرح ڈیزائن کریں کہ لوگ ہماری سائٹ پہ آئیں دوسروں کی سائٹ پہ نہ جائیں تو یہ یعنی ہم ایک کانسیپٹ بلڈ کر رہے ہیں کہ اگر جب یہ سائٹ بلڈ ہوگی تو اس پہ لوگ کیوں آئیں گے اگر ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ اس سائٹ پہ لوگ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے تو ہمیں کام شاید نہیں کرنا چاہیے تو جب آپ کانسپٹ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں آپ بزنس پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں کہ یہاں پہ ہونا کیا ہے ٹیکنیکل چیزوں کے بارے میں آپ آپ نہیں سوچتے صرف صرف اپنے یعنی as a business person point of view اور as a customer point of view سوچتے ہیں کہ as a business person what do I want to achieve from this website میں چاہتا کیا ہوں اس سے کیا ہو ظاہر ہے کہ I want this website to be profitable میں اس میں کچھ انویسٹمنٹ کروں گا اور اس سے مجھے کچھ فائدہ ہوگا اور میں اس بارے میں سوچتا ہوں اگر کوئی کسٹمر اس پہ آ کے اس ویب سائٹ کو دیکھتا ہے اس کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوں گی تو اس کا بھی میں تھوڑا سا کانسیپٹ ڈیولپ کرتا ہوں پھر بات آتی ہے فیزیبلٹی کی فیزیبلٹی میں آپ ذرا ایکسپلور کرتے ہیں سب سے پہلے تو from business point of view آپ ایکسپلور کرتے ہیں کہ بھائی اگر یہ چیز ڈیولپ ہوگی تو آپ کچھ پروجیکشن کر کے دیکھتے ہیں اگر یہ چیز ڈیولپ ہو گئی تو اس کا مجھے کتنا فائدہ ہوگا اس وقت اگر اس میں فرض کریں میں ایک ملین روپے لگا رہا ہوں تو over the next few years مجھے کتنے پیسے واپس ملیں گے see unless I make a profit I don't want to build this website مجھے صرف شوق تو نہیں ہے نا ویب سائٹس بنانے کا I want to do it so that I make money تو فیزیبلٹی میں آپ ایک تو اس پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں دوسری چیز جو آپ دیکھتے ہیں کہ جناب جو چیز جو کانسیپٹ میں ڈیولپ کر لیا کر چکا ہوں کیا وہ پاسبل بھی ہے یا نہیں آج کل کی جو کرنٹ ٹیکنالوجیز ہیں آج کل کے جو کرنٹ ٹولز ہیں آج کل جو کرنٹ سپلائرز ہیں کیا وہ وہ چیزیں بنا کے مجھے دے سکتے ہیں جو میں چاہتا ہوں جی- جو فیچرز میں نے اپنی ویب سائٹ کے لیے سوچے ہوئے ہیں جس کے ذریعے جس ویب سائٹ کے ذریعے میں نے جولری سیل کرنی ہے اس ویب سائٹ کے لیے جو فیچرز میں نے سوچے ہوئے are they possible or not اگر پاسبل ہے are they possible at a reasonable price or not if they are possible at reasonable price are they supplies available جو وہ مجھے چیزیں دے بھی سکیں دیکھیے نا آپ کوئی ایسی چیز تو نہیں بنوانا چاہیں گے جسے کوئی بھی نہ بنا سکے تو آپ نے یہ بھی سوچنا ہے کہ آر دیر پیپل ولنگ جو میرا یہ کام کرنا چاہیں گے کیا ایسے لوگ کیا ایسے ڈیولپرز اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں تو فیزیبلٹی میں آپ فائنینسز کے بارے میں سوچتے ہیں آپ ٹیکنالوجی کے بارے میں سوچتے ہیں اور آپ سپلائرز کے بارے میں بھی سوچتے ہیں نیکسٹ ٹائپ میں ہم نے جو یوزر ریکوائرمنٹس ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن کرنی ہے یوزر ریکوائرمنٹ سے کیا مراد ہے یوزر ریکوائرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ جناب میں نے یہ ویب سائٹ ڈیولپ کرانی ہے I am the business person تو میں کرتا ہوں میں بیٹھ جاتا ہوں کاغذ پینسل لے کے اور میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں کہ یہ جو ویب سائٹ بنے گی اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے کیا کیا فیچرز ہونے چاہیے فار ایگزامپل کہ کسٹمر آئے گا میری ویب سائٹ پہ تو سب سے پہلے اسے کیا نظر آنا چاہیے اکثر ویب سائٹس پہ ہوتا ہے جو اسپیشل آفرز ہوتی ہیں نا کہ جی سیل لگی ہوئی ہے فلانی بات ہے یا کوئی ایسی انٹرسٹنگ چیز وہ انہیں پہلے صفحے پہ اکثر ویب سائٹس پہ نظر آتی ہے تو maybe I would want something like that اس کے بعد یہ کہ کسٹمر جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ سکے جو میں سیل کرنا چاہتا ہوں یعنی میں نے ایک کیٹلاگ سا بنایا ہوا ہے جس میں مختلف طرح کے زیورات پڑے ہوئے ہیں تو I want the customer to have the ability of browsing through all those اس میں بھی یعنی جب آپ یہ ریکوائرمنٹ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جب براؤز کرے گا تو کس طرح کرے گا اس کے کئی طریقے ہیں مثلاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض کسٹمر ایسے ہوں گے جو صرف چاندی کے زیورات دیکھنا چاہیں گے بعض ایسے ہوں گے جو صرف گولڈ کے زیورات دیکھنا چاہیں گے بعض صرف پلیٹنم کے دیکھنا چاہیں گے بعض ایسے ہوں گے جو صرف سستے زیورات دیکھنا چاہیں گے بعض ایسے ہوں گے جو صرف مہنگے زیورات دیکھنا چاہیں گے سو so, میری ویب سائٹ جو ہے کیا اس میں یہ ساری خوبیاں ہونی چاہیے یعنی کہ کسٹمر اگر آگے کہے کہ جناب میں نے مہنگے زیور دیکھنے ہیں تو اس میں ایک ابلٹی ایسی ہونی چاہیے یا نہیں کہ وہ اس کو خاص خاص مہنگے مہنگے سے زیور دکھا دے تو یہ میں لکھتا ہوں اور اس کے بعد یہ کہ کسٹمر اگر فرض کریں ایک چیز کو سلیکٹ کر لیتا ہے وہ کہتا ہے جناب یہ میں نے فرانی انگوٹھی لینی ہے تو اس کے بعد کیا ہونا ہے اس کے بعد کسٹمر جو ہے وہ ایک خاص جب اس نے سلیکٹ کر لیا وہ خاص پیج پہ جاتا ہے وہاں پہ اپنے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے کہ میرا یہ پتہ ہے میرا یہ فون نمبر ہے میرا یہ کریڈٹ کارڈ نمبر ہے تو اس کے بعد کیا ہونا اس کے بعد یہ کہ آپ نے کریڈٹ کارڈ نمبر کو ویریفائی کرنا ہے اور اگر وہ ویریفائی ہو جاتا ہے تو اس کو وہ انگوٹھی جو ہے آپ نے شپ کرنی ہے تو یہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یوزر لکھ لیتا ہے یعنی کسٹمر نے جو جب اس کی ویب سائٹ پہ آتا ہے جو جو چیزیں وہ کرتا ہے ان کو آپ لکھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو کسٹمر کا ایکسپیرینس ہو گیا اب یہ ویب سائٹ جو ہے اس کو میں the businessman who is running this website تو میں اس میں مختلف فیچر چاہوں گا مثلا میں چاہوں گا کہ مجھے کسی وقت بھی پتہ لگ سکے کہ اس وقت میری ویب سائٹ پہ کتنے کسٹمر ہیں یا پھر یہ کہ پچھلے ہفتے کتنے کسٹمرز نے یہ فلانا فلانی انگوٹھی آرڈر کی تھی یا پھر یہ کہ اس پورے سال میں میں نے کتنے فلانی ٹائپ کے ہار یا بینگلز یا کوئی اور چیز بیچی ہے تو this is the sort of information that I want for myself تو ایک تو یوزر کا ایکسپیرینس ہو گیا جو کسٹمر آپ کی سائٹ پہ آتا ہے اور دوسرا آپ کا یعنی اسے کہتے ہیں بیک آفس آپ بھی کچھ انفارمیشن چاہتے ہیں نا اس سافٹ ویئر سسٹم سے جو کہ ایک ویب سائٹ ہے تو آپ ان چیزوں کو بھی لکھ لیتے ہیں تو جب آپ یہ چیزیں کر لیتے ہیں یعنی اپنی ساری کی ساری ریکوائرمنٹس لکھ لیتے ہیں تو پھر وہ ریکوائرمنٹس آپ پکڑا دیتے ہیں ڈیولپرس آپ کو یعنی آپ ایک دو لوگ سلیکٹ کرتے ہیں جو آپ کے خیال میں آپ کی ویب سائٹ ڈیولپ کر سکیں ان دونوں کو آپ یہ ایک کاپی دے دیتے ہیں ان ریکوائرمنٹس کی پھر ان سے کہتے ہیں کہ جناب آپ کا کیا خیال ہے آپ یہ کرنا چاہیں گے یا نہیں تو ان میں سے فرض کریں ایک صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے I think I will do this at this cost آپ ان کی بڈ جو ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو اب نیکسٹ اسٹیپ آ جاتا ہے ابھی تک دو اسٹیپ ہوئے پہلا تھا فیزیبلٹی کا اور کانسپٹ کا دوسرا اسٹیپ جو ہم نے کر لیا وہ ہے یوزر ریکوائرمنٹس کا اب تیسرا اسٹیپ آ جاتا ہے تیسرے اسٹیپ میں ڈیولپر صاحب جو ہیں وہ اسپیسیفکیشن لکھتے ہیں اس سسٹم کی جو ان کے خیال میں بلڈ ہونا چاہیے یعنی وہ کرتے یہ ہیں کہ یوزر صاحب نے جو انہیں ریکوائرمنٹس دی ہیں نا کہ جناب یہ یہ فیچر ہونے چاہیے ان کو وہ پڑھتے ہیں پھر ان کی سمجھ میں جو جو چیز آتی ہے وہ اسے لکھتے ہیں تو اس کام کے لیے وہ سب سے پہلے تو ریکوائرمنٹس کو انالائز کرتے ہیں اس کے علاوہ تھوڑی سی اور بھی انویسٹیگیشن کرتے ہیں مثلا یہ کہ ایسی جو سملر سائٹس ہیں جس پہ جولری بکتی ہے وہ ان کو جا کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کوئی ایڈیشنل انٹرسٹنگ فیچرز ہوں جس کا فائدہ ہو سکے تو ان کو بھی وہ شامل کر لیتے ہیں کسٹمر سے پوچھ کے آف کورس پھر ان سب چیزوں کو وہ لکھتے ہیں تو یوزر ریکوائرمنٹس اور ڈیولپر اسپیسیفکیشن یہ تقریباً ایک ہی چیز ہوتی ہے لیکن یوزر ریکوائرمنٹس لکھی ہوتی ہیں یوزر کی زبان میں کہ بھائی میں یہ یہ چیزیں چاہتا ہوں ڈیولپر اسپیسیفکیشن لکھی ہوتی ہیں ڈیولپر کی زبان میں کہ جی میں یہ یہ چیزیں ڈیولپ کر سکتا ہوں تو یوزر ریکوائرمنٹس اور ڈیولپر اسپیسیفکیشن جو ہوتی ایک ہی سسٹم کے بارے میں لیکن پوائنٹ آف ویو مختلف ہوتا ہے وہ یوزر کے پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہیں اور یہ ڈیولپر کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ہوتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں یہ ہوتا ہے کہ میں کیا ڈیولپ کر سکتا ہوں یوزر اسپیسیفکیشن کے بارے میں ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ یوزر اسپیسیفکیشن لکھتے ہیں they should be unambiguous user requirement جو ہیں وہ عموماً ذرا لوز فارم میں لکھی ہوتی ہیں ڈیولپر اسپیسیفکیشن جو ہیں they are much more structured they are unambiguous وہ ایسے طریقے سے لکھی جاتی ہیں کہ اگر میں ایک اسپیسیفکیشن لکھتا ہوں اس کا صرف ایک ہی مطلب اس کا ملٹیپل مطلب نہ ہو تو میں اگر چند جمل لکھتا ہوں تو اگر اس کو دو تین ڈیولپرس پڑھیں تو وہ اس سے ایک ہی مطلب اخذ کریں اسے ملٹیپل مطلب اخذ نہ کریں فار ایگزامپل ایک میں اگر میں کہوں کہ جناب بس آپ ادھر جا کے سجے ہاتھ مڑ جائیں اور چند قدم چلیں تو وہ میرا گھر آ جائے گا تو یہ چند قدم چلیں یہ بڑے لوز انداز میں لکھا ہوا ہے اس کی بجائے مجھے کہنا چاہیے اگر ادھر آپ سجیات مڑ جائیں اس کے بعد اگر آپ ٹین یارڈز آگے جائیں گے تو لیفٹ پہ میرا گھر ہوگا دیٹ از انمبیگوس تو یوزرس ریکوائرمنٹ ذرا تھوڑی سی لوز فارم میں لکھی جاتی ہیں ڈیولپر اسپیسیفکیشن جو ہیں وہ ذرا اسٹرکچرڈ اور ذرا ڈسپلنڈ اور انمبیگوس انداز میں لکھی جاتی ہیں تو جناب اب تین اسٹیپس ہو گئے کانسیپٹ آف فیزیبلٹی ہو گیا یوزر ریکوائرمنٹس ہو گئیں اور اب ڈیولپر اسپیکس جو ہیں وہ بھی ریڈی ہو گئیں ڈیولپر اسپیکس ڈیولپر نے لکھ لیں وہ اس نے یوزر کو دکھا دیں یوزر نے دیکھ کے کہا ٹھیک ہے جی آگے ودو آگے چلیں اگلا اسٹیپ ہے جناب پلاننگ کا پلاننگ کے اسٹیپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹارٹ کرتے ہیں ڈیولپر اسپیسیفکیشن سے اور دیکھتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ کام ہونے کتنا ٹائم لگے گا اور ٹھیک ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے آپ کو یہ بھی پتا کرنا ہے کہ اوور آل پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا لیکن آپ یہ کرتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہوتے ہیں ان کے انڈیویجل آپ ڈیوریشن لکھتے ہیں پھر ان کو ایک لائن میں کھڑا کرتے ہیں پھر ان کو سم کرتے ہیں تب آپ کو ٹوٹل ڈیوریشن ملتی ہے کہ جناب آٹھ مہینے لگیں گے یا چھ ہفتے لگیں گے یا اٹھارہ دن لگیں گے تو ایک تو یہ کام ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کی ڈیوریشن کتنی ہوگی یہ پلاننگ کے سٹیج میں کیا جاتا ہے ایک چیز اور بھی جو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو لگیں گے تو چھ ہفتے لیکن اس کے لیے مجھے ریسورسز کتنے درکار ہیں کتنے لوگ چاہیے کہ جو چھ ہفتے میں یہ سارے کا سارا کام ختم کر سکیں اور یہ بھی کہ مجھے کتنے مشینیں یعنی کتنے کمپیوٹرز چاہیے یا مجھے اور اگر کوئی ریسورسز چاہیے وہ کیا ہوں گے تو پلاننگ سٹیج میں آپ ان سب چیزوں کو پلان آؤٹ کرتے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے لکھتے ہیں تو اسپیسیفکیشن بھی بن گئی پلان بھی بن گیا اب آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ہے ڈیزائن کا ڈیزائن کا اسٹیپ جو ہے اس کو کرنے کے لیے آپ جو ڈیولپر اسپیسیفکیشن ہیں ان کو پڑھتے ہیں اور ایک پورے سسٹم کا ایک آرکیٹیکچر ڈیولپ کرتے ہیں یعنی ڈیزائن اسٹیپ میں آپ دو کام کرتے ہیں ایک آرکیٹیکچر ڈیولپ کرتے ہیں دوسرا ڈیٹیل ڈیزائن یعنی آرکیٹیکچر جو ہے وہ ہے high level design detail design ہے جو ذرا لو لیول ڈیزائن ہے آرکیٹیکچر میں آپ یہ کرتے ہیں کہ اچھا یہ بڑا عظیم سا بڑا سا سسٹم ہے آپ اس کو ڈیکمپوز کرتے ہیں سب سسٹمس میں کہ ٹھیک ہے ہم نے ایک ویب سائٹ بنانی ہے جس پہ ہم نے چیزیں ڈسپلے کرنی ہے آرڈر ریسیو کرنے ہیں لیکن اس کے کمپوننٹس اس کے سب سسٹمس کون کون سے ہیں آپ انہیں ڈیفائن کرتے ہیں فار ایگزامپل ایک کیٹلاگ کا سب سسٹم ہوگا جس کے ذریعے آپ چیزوں کو ڈسپلے کریں گے دوسرا ایک شاپنگ کارڈ کا سب سسٹم ہوگا کہ جب بھی کسٹمر کوئی چیز سلیکٹ کرتا ہے کہ ہاں میں نے خریدنا ہے تو وہ شاپنگ کارڈ میں چلی جائے اور پھر شاپنگ کارڈ میں کے فنکشن میں یہ بھی شامل ہوگا کہ آپ نے کسٹمر سے انفارمیشن بھی لینی ہے اور اس کے علاوہ کسٹمر کا کریڈٹ کارڈ نمبر وغیرہ وہ بھی لینا ہے اور یہ کہ اس کریڈٹ کارڈ کو ویریفائی بھی آپ نے کرنا ہے دو تو یہ فنکشن ایک اور فنکشن جو ہے وہ بیک آفس کا فنکشن جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایسے کام جو کہ بزنس مین بزنس پرسن خود کرنا چاہتا ہو یعنی وہ انوینٹری کو دیکھنا چاہتا ہو یا پھر جو جس جس طرح کے لوگوں نے آرڈر پلیس کیے ہیں اس کی لسٹ کو دیکھنا چاہتا ہو وہ بھی ایک سب سسٹم ہوگا تو آرکیٹیکچرل ڈیزائن میں this is what you do آپ اس سسٹم کے یعنی وہ جو پورا سسٹم ہے اس کے سب سسٹم جو ہے ان کو ڈیفائن کرتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ ان کے آپس میں ریلیشن شپ جو ہے ان کو بھی ڈیفائن کرتے ہیں فار ایگزامپل شاپنگ کارڈ جو ہے وہ ظاہر کیٹلاگ سے گپ شپ تو کرے گا نا کیونکہ کیٹلاگ اسے بتائے گا کہ بھائی کسٹمر نے فلانی چیز خریدنی تو آپس میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے نا ایک ریلیشن شپ ہے نا سو اگین آرکیٹیکچر ڈیزائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ اس سسٹم کے موٹے موٹے سب سسٹمس کون سے ہیں اور ان کا آپس میں تعلق کیا ہے جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ جو ڈیزائن کا دوسرا حصہ ہے اس پہ جاتے ہیں یعنی آپ ڈیٹیل ڈیزائن کرتے ہیں یعنی اب آپ وہ جو آپ نے سب سسٹم ڈیفائن کیے تھے ان کو فردر ڈیکمپوز کرتے ہیں ان کے اور حصے بکھرے کرتے ہیں ان کو اور چھوٹا کرتے ہیں ایک لحاظ سے اور آپ اسے یہ کرتے جاتے ہیں آپ یعنی اس کے حصوں کے حصوں کے حصے کرتے جاتے ہیں جب تک آپ ایسے لیول پہ نہیں پہنچ جاتے کہ آپ کے پاس ایسے چھوٹے چھوٹے موجولس آ جائیں کہ جو کہ ایک آدمی جو ہے نا اسے ڈیولپ کر سکے تو آپ بڑے سسٹم سے اسٹارٹ ہوئے اس کے سب subsystems that is the design detail design میں آپ ان سب سسٹمس کے بھی حصے کرتے ہیں اور حصے کرتے جاتے ہیں جب تک آپ چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس پہ ارائیو نہ کر جائیں یعنی ایسے کمپوننٹس جس کو ایک آدمی بڑی آسانی سے ڈیولپ کر سکے اور نہ صرف یہ کہ آپ نے اس کو کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کرنا ہے آپ نے ان کے آپس میں ریلیشن شپ جو ہیں آپس میں کمیونیکیشن پاس جو ہیں وہ بھی ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں تو جناب ڈیزائن اسٹیج اس کے دو سب اسٹیجز ایک آرکیٹیکچر اور دوسرا ڈیٹیل ڈیزائن تو ہم کانسیپٹ اینڈ فیزیبلٹی اسٹارٹ ہوئے یوزر ریکوائرمنٹس پہ پہنچے اس کے بعد ہم ڈیولپر اسپیسیفکیشنس پہ پہنچے ہم نے کچھ پلاننگ کی اور اب ہمارا ڈیزائن بھی کمپلیٹ ہو گیا اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے نیکسٹ اسٹیپ ہے امپلیمنٹیشن کا یعنی ڈیزائن بن چکا اب اسے کوڈ کریں اس کو لکھیں اس کو کوڈ کی صورت میں لکھیں تو اس میں دو اسٹیپس ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی ڈیولپر کو ایک ماڈیول دیتے ہیں اس کا تھوڑا سا ڈیزائن سا کرتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو دکھاتا ہے ان کا مشورہ لیتا ہے اور اس کے بعد جا کے کوڈنگ کرتا ہے یعنی اس کو امپلیمنٹ کر دیتا ہے تو یہ امپلیمنٹیشن جو ہے یہ ایک ڈیولپر کے لیول پہ ہوتی ہے ایک پروگرامر کے لیول پہ ہوتی ہے کہ اس کو ایک ماڈیول دیا جاتا ہے یا پھر ملٹیپل ماڈیول دیے جاتے ہیں پہلے وہ ایک ماجول کرتا ہے اس کا ڈیزائن کرتا ہے اس کو کوڈ کرتا ہے پھر دوسرے ماجول کرتا ہے اس کا ڈیزائن کرتا ہے اس کو سو سو فورتھ تو یہ امپلیمنٹیشن والا اسٹیپ ہو گیا تو جب سارے کے سارے ڈیولپر جو ہیں انہوں نے سارے کے سارے موجود ڈیولپ کر لیے پھر کیا ہوتا ہے پھر جناب ایک اور اسٹیپ آتا ہے which is the integration integration integration یا پھر ٹیسٹنگ کے اسٹیپ میں آپ کرتے یہ ہیں کہ وہ سارے کے سارے جو سب سب سسٹم تھے نا یعنی موجود تھے ان کو اکٹھا کرتے ہیں آپ اور ان سے ایک سب سسٹم بناتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں جب وہ کام بھی کر رہا ہے ان شاپنگ کارٹ بن گیا تو اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں مختلف ان پٹس دے کے کہ وہ کام بھی کر رہا ہے کہ نہیں جب سارے کے سارے سب سسٹم صحیح طریقے پہ کام کرتے ہیں پھر ان سب سسٹم کو انٹیگریٹ کرتے ہیں اور پورے کا پورا سسٹم کھڑا کرتے ہیں اور پھر اسے ٹیسٹ کرتے ہیں سو انٹیگریشن ٹیسٹنگ میں آپ یہی کر رہے ہیں کہ پہلے آپ نے سب سب سسٹم یعنی ماڈیولز جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے سب سسٹم بنائے ان کو ٹیسٹ کیا اس کے بعد سب سسٹمز کو اکٹھا کر کے آپس میں جوڑ کے پورے کا پورا سسٹم بنایا اور اس کو ٹیسٹ کیا اور اگر یہ دونوں سٹیجز جو ہیں پاس اور جب یہ انٹیگریشن کی سٹیج جب پاس ہو جاتی ہے تو پھر آپ نیکسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ کی طرف جاتے ہیں یعنی the operation and maintenance step یہ اسٹیپ جو ہوتا ہے یہ کسٹمر کی پرومسز پہ ہوتا ہے یعنی کسٹمرس آپ کے پاس جا کے یہ چیز انسٹال ہو جاتی ہے اور وہ آپریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس میں وہ گڑبڑ ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی چینجز کر کے اس کو مینٹین بھی کرتا ہے اور اگر ضرورت پڑے تو اس کو تھوڑا سا انہینس بھی کرتا ہے تو operation maintenance this is generally the longest part of the life cycle چل رہا ہے وہ ای کامرس کی جو ویب سائٹ ہم نے بنائی تھی جس پہ زیورات سیل ہو رہے تھے وہ آن لائن ہو جاتی ہے لوگ اس پہ آنا جانا شروع ہو جاتے ہیں کاروبار شروع ہو جاتا ہے اگر اس میں کوئی چھوٹی موٹی گڑبڑ آتی ہے تو آپ اسے فکس کر لیتے ہیں اس میں اگر کوئی ایکسٹرا فیچرز آپ ایڈ کرنا چاہیں تو اس کو انہینس کر لیتے ہیں تو یہ that is the longest phase of the life cycle of a software system پھر کیا ہوتا ہے جو بھی چیز بنتی ہے اس میں بکھرنا بھی ہوتا ہے تو پھر ہوتا ہے جناب ریٹائرمنٹ کا اسٹیپ ریٹائرمنٹ کے اسٹیپ سے جس طرح میں نے پہلے بتایا مراد صرف ایک ہی ہے کہ ایک موقع تقریباً تمام سافٹ ویئر سسٹمس کی لائف سائیکل میں آتا ہے کہ when you want to phase them out جب when you want to turn off لیکن آپ اسے اس طریقے سے ٹرن آف کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کام صحیح طریقے سے چلتا رہے فرض کریں کہ آپ نے یہ والی ایک ویب سائٹ بنائی تھی اب بڑا زبردست سا ایک اور نیا سسٹم آیا ہے اس کے مطابق آپ نے نئی ویب سائٹ بنائی ہے تو آپ کم از کم یہ چاہیں گے جو آپ کے پرانے کسٹمر کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے وہ آسانی سے نئی جو ویب سائٹ ہے اس میں شفٹ ہو سکے اور یہ کہ پرانی جو لوگوں کی پریفرنسز وغیرہ ہیں وہ بھی بڑی آسانی سے شفٹ ہو سکے that's a very important step کیونکہ وہ بڑا امپورٹنٹ ڈیٹا ہے جو اوور دا ایئر آپ نے کلیکٹ کیا پرانی ویب سائٹ پہ وچ یو وانٹ از کہ that should be transfer to the new one تو جب آپ پرانے والی ویب سائٹ ڈیزائن کر رہے تھے نا آپ نے اس بارے میں سوچا تھا کہ بھائی ایک وقت آئے گا جب مجھے یہ ڈیٹا یہاں سے ٹرانسفر کرنا پڑے گا تو اس وقت آپ نے کچھ ڈیزائن ڈیزائن ایسے لیے تھے which made the process easier میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں ایک سروس پیک اپنے کمپیوٹر پہ انسٹال کر رہا تھا اس سے کچھ گڑبڑ ہو گئی اب میں اس کو ان انسٹال کرنا چاہ رہا تھا مجھے پتا لگا there is no way you can install it there is no way یعنی جو اس سروس پیک کا ڈیزائنر تھا اس نے سوچا نہیں تھا اس بارے میں کہ بھائی کچھ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے تو اس کا نقصان کیا ہوا اس کا نقصان یہ ہوا کہ مجھے ساری کی ساری ہارڈ اپنی جو ہارڈ ڈسک ہے وہ ریفارمیٹ کرنی پڑی دوبارہ سے جتنی بھی چیزیں میں نے اس پہ انسٹال کی ہوئی تھی وہ دوبارہ انسٹال کرنی پڑی یعنی کیونکہ ڈیزائنر نے ڈیزائنر نے سوچا نہیں تھا کہ بھائی جو چیز میں کسٹمر کو دے رہا ہوں ہو سکتا ہے کسٹمر سے انسٹال کرنا چاہے کیونکہ اس نے نہیں سوچا تھا میرا نقصان ہو گیا میرا ٹائم خرچ ہوا بلکہ میرا ٹائم ضائع ہوا اور نہ صرف میرا کاؤنٹلس دوسرے لوگوں کا بھی ضائع ہوا ہوگا کیونکہ ڈیزائنر نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ بھائی اس سروس پیک کو جو میں لوگوں کو دے رہا ہوں اس کو ایک ریٹائر کرنے کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے اس کو ڈی کمیشن کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے اس کو ان انسٹال کرنے کا بھی کوئی طریقہ کوئی سلیقہ ہونا چاہیے انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا اس بارے میں اور میرا اور دوسرے بہت سے لوگوں کا نقصان ہو گیا یعنی اس ڈیزائنر نے پورے کے پورے لائف سائیکل کے بارے میں نہیں سوچا تھا اس نے صرف پہلے جو تمام اسٹیپس تھے ان کے بارے میں سوچا تھا آخری جو ڈی کمیشننگ ریٹائرمنٹ کا اسٹیپ ہے اس کے بارے میں انہوں نے نہیں سوچا تھا اب جناب ایک سوال آپ نے اس لائف سائیکل کے بارے میں میرے سے بھی سنا کتاب میں بھی آپ نے شاید اس بارے میں کچھ پڑھا ہو اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض لوگ جو ہیں اس کے بارے میں کہیں اور بھی سن چکے ہوں اور پڑھ چکے ہوں تو میرا سوال یہ ہے کہ جو لائف سائیکل میں نے بھی آپ کو دکھایا اس میں نو سٹیپس تھے آپ نے دیکھا از اٹ کمپلیٹ اس میں وہ سارے اسٹیپس ہیں جو کسی لائف سائیکل میں ہوتے ہیں کوئی چیز مسنگ تو نہیں ہے کون سی ایسی چیز ہے جو اس میں مسنگ ہے اور آپ کے خیال میں یہ پورے کا پورا پرفیکٹ کمپلیٹ لائف سائیکل ہے جب سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں جب سافٹ ویئر کے لائف سائیکل کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو کیا صرف یہ نو فیزز ہی ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے ایک کی ایکٹیویٹی جس کا ہم نے یہاں پہ بہت کم تذکرہ کیا وہ ٹیسٹنگ کی ہے ہم نے صرف یہی بات کی کہ جناب جب انٹیگریشن ہو رہی ہوتی ہے جب موجود کو ہم اکٹھا کر کے سب سسٹم بناتے ہیں اس کو ہم چیک کرتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں پھر ان ان سب سسٹمس کو اکٹھا کر کے جب پورا سسٹم بناتے ہیں اس کو ہم چیک کرتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں ابھی تک ان نو فیزز میں ہم نے صرف وہاں پہ ہی ٹیسٹنگ کا تذکرہ کیا ہے دیٹ از رانگ اس کے علاوہ بھی ان فیزز میں ٹیسٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے فار ایگزامپل امپلیمنٹیشن فیز کو لے لیں اس میں آپ موجولس کو بنا رہے ہوتے ہیں پہلے ان کو ڈیزائن کرتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں پھر ان کو ٹیسٹ بھی کریں ان کو مختلف ان پٹس دیں اور پھر دیکھیں کہ وہ ان ریکوائرمنٹس کو فلفل کرتے ہیں یا نہیں ان اسپیسیفکیشن کو فلفل کرتے ہیں یا نہیں جو شروع میں ان کے بارے میں ہم نے سوچا تھا جو میں نے شاپنگ کارٹ کا تذکرہ کیا اس کا جو ایک سب موجول تھا اس کو میں نے ڈیولپ کیا اس کو ہم اپروپریٹ ان پٹس دے کے چیک کرتے ہیں is it performing or right یہ ہماری ریکوائرمنٹس ہماری اسپیسیفکیشن کے مطابق پرفارم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں کر رہا ہوتا آپ ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ لگتا نہیں کر رہا تو آپ اس میں ماڈیفکیشن کرتے ہیں پھر ٹیسٹ کرتے ہیں and this cycle goes on جب تک وہ وہ کام نہیں کرنا شروع کر دیتا جو آپ اس سے کروانا چاہتے ہیں تو جناب امپلیمنٹیشن اسٹیج جو ہے اس میں ٹیسٹنگ ضرور ہونی چاہیے اس طرح کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز مسنگ ہے how about the design stage جب آپ ڈیزائن کرتے ہیں آرکیٹیکچر ڈیزائن کرتے ہیں ڈیٹیل ڈیزائن کرتے ہیں کیا اس کو بھی ٹیسٹ کرنا چاہیے یا نہیں جناب ضرور کرنا چاہیے it is very important that you test it over کیونکہ اگر اس میں کوئی سکم رہ گئی اس ڈیزائن میں کوئی سکم رہ گئی کوئی پرابلم ہوئی کوئی فالٹ ہوئی کوئی کمی ہوئی تو جب وہ امپلیمنٹ ہم کر چکے ہوں گے پھر ہمیں نظر آئے گی جناب یہ فالٹ تھی اس وقت تو ہم خاصی ایفرٹ لگا چکے ہوں گے اس کے بعد ہمیں پتا لگے گا جناب کوئی فالٹ تھی تو ازنٹ اٹ بیٹر کہ ڈیزائن سٹیج پہ ہی ہم کسی طرح اس فالٹ کو معلوم کر لیں تو جناب یہ آپ کرتے ہیں کہ جب آپ اپنا آرکیٹیکچر ڈیزائن کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کہ یہ آرکیٹیکچر ڈیزائن ان اسپیسیفکیشن کے مطابق ہے یا نہیں جو شروع میں ہم نے سوچی تھی اسی طرح جب ڈیٹیل ڈیزائن کرتے ہیں اس کو بھی آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو ڈیزائن سٹیج میں بھی ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے اب کیا بس اور کسی اسٹیج میں ٹیسٹنگ کی ضرورت تو نہیں ہے پلاننگ اسٹیج اس میں بھی جب آپ پلان بلڈ کر لیں اسے کنسٹرکٹ کر لیں اس کو بھی آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی فلاز تو نہیں ہے کوئی تو نہیں ہے فار ایگزامپل پلاننگ اسٹیج پہ آپ ریسورس کو پلان کرتے ہیں یعنی کہ کتنے لوگ اس پہ کام کریں گے ان لوگوں کو آپ آپ چھوٹے چھوٹے ٹاسک اسائن کرتے ہیں پھر ایسا کریں اس کو ذرا ایڈ اپ کر کے دیکھ لیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک صاحب ہے شریف الدین صاحب ان سے آپ روزانہ اسی گھنٹے کام کرا رہے ہو کیونکہ آپ سے کچھ غلطی ہوگی وہ ذرا بڑا سا پلان تھا آپ کو خیال نہیں رہا ان کو آپ نے بجائے ایک لوڈ دینے کے اس کو ڈبل لوڈ دے دیا تو اس پلان کو ٹیسٹ کرنا ضروری ہے اسی طرح اس پلان کے جو ڈلیوری اسکیجول ہے اس کو بھی ٹیسٹ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں تو اس ڈلیوری اسکیجول کو ٹیسٹ کرنا بھی ضروری ہے تو جناب پلاننگ اسٹیج پہ yes you have to to test اب کیا بس ڈیولپر اسپیکٹس کیا ان کو ٹیسٹ کرنا چاہیے ضرور کرنا چاہیے جب بھی ڈیولپر اسپیکس آپ لکھتے ہیں اس کی ایک ایک لائن آپ لکھتے ہیں اس لائن کے بعد آپ کو ایک اور لائن لکھنی چاہیے کہ جو پچھلی لائن میں لکھی جو اسپیسیفکیشن میں لکھی اس کو ٹیسٹ کیسے کروں گا each and every clause in that specification should be testable نہ صرف یہ شوڈ بی ٹیسٹبل اس کا ٹیسٹ آپ کو وہیں پہ لکھنا چاہیے ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ آپ نے ڈیولپر اسپیکٹ جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے by putting all the testing clause in there کہ کوئی بھی اسپیسیفکیشن جو ہے اس کے نیچے لکھا ہونا ہے اس کو میں ٹیسٹ کیسے کرنا ہے لیکن اسپیسیفکیشن آن اٹس اون اس کو بھی ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ کیا یہ کمپلیٹ ہے کیا یہ کنسسٹنٹ ہے اور اس کے لیے ریفرنس آپ کیا استعمال کریں گے اس کے لیے آپ ریفرنس استعمال کریں گے یوزر ریکوائرمنٹس کا کہ یوزر نے جو جو چیزیں کہیں تھیں کیا وہ ساری کی ساری ان اسپیسیفکیشن کے اندر موجود ہیں یا نہیں یہ آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے اور یہ کہ ہم نے جو اس میں اسپیسیفکیشن لکھی ہیں وہ آپس میں کانفلکٹ تو نہیں کرتی ان کا آپس میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہوتا یہ بھی آپ نے ٹیسٹ کرنا اب رہ گئی یوزر ریکوائرمنٹس کیا ان کا ٹیسٹ کرنا ضروری ہے ہاں ضروری تو ہے کیونکہ دیکھیں اگر یوزر ریکوائرمنٹس میں وہ غلطی ہوئی وہی غلطی ٹرانسفر ہو جائے گی ڈیولپر اسپیسیفکیشن میں وہی ہو جائے گی پلاننگ میں وہی ہوگی ڈیزائن میں وہی ہوگی امپلیمنٹیشن میں وہی ہوگی انٹیگریشن ٹیسٹنگ میں ہو سکتا ہے انٹیگریشن ٹیسٹنگ میں پکڑی جائے ورنہ وہ آپریشن مینٹیننس پکڑی تو جائے گی اگر پرابلم ہے اگر غلطی ہے وہ پکڑی تو جائے گی اگر وہ آپریشن مینٹیننس میں پکڑی گئی تو آپ خود سوچیں کہ آپ کو کتنا پیچھے آنا پڑے گا آپ کو جا کے پلان کو چینج کرنا پڑے گا یا اگر وہ چیز ڈلیور ہو چکی ہے کم از کم آپ کو ڈیزائن کو جا کے چینج کرنا پڑے گا پھر امپلیمنٹیشن کو چینج کرنا پڑے گا دوبارہ انٹیگریشن ٹیسٹنگ کرنی پڑے گی اور جا کے دوبارہ انسٹال کرنا پڑے گا تو خود سوچیں اتنے سارے اسٹیپس کرنے پڑیں گے تب جا کے وہ پرابلم ریزالو ہوگی تو آپ کے حق میں بہتر یہی ہے کہ کوشش کریں کہ اس پرابلم کو اکر ہی نہ ہونے دیں اس کو ہونے نہ دیں تو اس لیے it is important that you test the user requirements ان کو کیسے ٹیسٹ کریں گے ان میں آپ یہی کر سکتے ہیں کہ اس میں کنسسٹنسی ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپس میں کانفلکٹ تو نہیں کر رہے اور دوسرے یہ کہ وہ آپ نے لکھی ہیں وہ کسی اور شریف آدمی کو دکھا دیں ہو سکتا ہے کہ اس اس میں کو بعض فلوز ایسے نظر آ جائیں جو آپ کو نظر نہ آ رہے ہوں اپنے جیسا جو بزنس کرتا ہے آپ جیسا ویسے ہی آپ کو یوزر ریکوائرمنٹ دکھا دیں وہ ان کو پڑھ کے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ فلاز کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں دیکھیے پرفیکشن تو اچیو کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے لیکن what you want to do is you want to get close to it یعنی آپ پرابلمس کو جتنی جلدی ہو سکے فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں اور انہیں ریزالو کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے اٹ از امپورٹنٹ کہ جو سارے کے سارے اسٹیپس میں نے آپ کو دکھایا یعنی امپلیمنٹیشن کا بھی ڈیزائن کا بھی پلاننگ کا ڈیولپر اسپیکس کا یوزر ریکوائرمنٹس کا ان سب لیولس پہ جو جو آپ کو موقع ملتا ہے آپ ان کی ٹیسٹنگ ضرور کریں اس طرح آپ کی کاسٹ ڈیولپمنٹ کم ہوگی وقت پہ آپ ڈلیور کریں گے اور آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی بھی امپروو ہوگی تو جناب اب بتائیے کیا اب یہ تصویر جو ہے یہ کمپلیٹ ہے یا نہیں یا ابھی کوئی چیز رہتی ہے عموماً ہوتا یہ ہے کہ انٹیگریشن ٹیسٹنگ کے بعد آپ جا کے کسٹمر کی سائٹ پہ چیزوں کو انسٹال کر کے سیدھے ہی اس کو آپریٹ کرنا شروع نہیں کر دیتے درمیان میں ایک اسٹیپ اور بھی ہوتا ہے which is called acceptance testing اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسٹمر جو ہے دیکھیں نا چیز تو آپ نے ڈیولپ کی آپ نے جا کے انسٹال کی اب کسٹمر جو ہے نا اس کو آپریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی ڈیولپر اسپیکس یا یوزر ریکوائرمنٹ کو دیکھتا جاتا ہے ان میں جو مختلف کلاز ہیں ان کو چیک کرتا جاتا ہے کہ اچھا یہ یہ بھی کر رہا ہے یہ بھی کر رہا ہے یہ بھی کر رہا ہے یہ بھی کر یہاں پہ گڑبڑ ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے آپ اسے فکس کر دیتے ہیں تو پھر دوبارہ ٹیسٹ ہوتا ہے یعنی ایک چیک لسٹ کی مدد سے ایکسپٹن ٹیسٹنگ ہوتی ہے دیکھا جاتا ہے کہ جو چیز ڈلیور ہوئی ہے کیا یہ وہ ساری چیزیں کر رہی ہے جو اسے کرنی چاہیے تو جناب انٹیگریشن ٹیسٹنگ کے بعد ایک اسٹیپ اور ایڈ کر لیں that is the testing step اور اس کے بعد آپریشن مینٹیننس اور آخر میں ریٹائرمنٹ اب میرے خیال میں یہ خاصی حد تک تصویر کمپلیٹ ہو گئی لیکن نتھنگ از پرفیکٹ اس تصویر کے بارے میں یعنی جو میں نے لائف سائیکل آپ کو دکھایا اس کے بارے میں دو کی ایشوز دو کی پرابلمس ہیں جس کو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا پہلی چیز جو ہے وہ ہے ریکوائرمنٹس کے بارے میں جب آپ ایک چیز بنا رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ صرف سوچ رہے ہوتے ہیں اپنے ذہن میں ماڈل سے بنا رہے ہوتے ہیں ان کو آپ لکھتے ہیں اسے آپ یوزر ریکوائرمنٹس کہتے ہیں لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جب آپ یوزر ریکوائرمنٹس لکھتے ہیں دے آر نیور کمپلیٹ کیونکہ دیکھیں ایک چیز جو ایگزٹ ہی نہیں کرتی اس کی آپ ڈسکرپشن بنا رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب وہ چیز ایگزٹ کرے گی اس کے ساتھ کیا کیا ایشوز ہوں گے اس میں بعض کا تو آپ کو پتا ہے لیکن you don't know hundred percent کہ اس چیز میں کیا کیا ایشوز ہوں گے کیا کیا فیچرز ہوں گے آپ اپنی اپنے ذہن سے چیزیں لکھ تو دیتے ہیں لیکن they are not complete so that's a کی ایشو دا کی ایشو از کہ ایک چیز ڈیولپ کرنے سے پہلے ذہن میں اس کا ایک ماڈل بنانا اور اس کو لکھنا دیٹ از آلموسٹ امپاسبل اگر آپ پرفیکشن چاہتے ہیں yes you can get eighty ninety percent of the requirement down لیکن باقی ٹین پرسینٹ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو ہوگا کیا ہوگا یہ کہ کیونکہ آپ انکمپلیٹ ریکوائرمنٹس دے رہے ہیں تو چیز جو بنے گی وہ بھی انکمپلیٹ ہوگی ہے نا افسوسناک بات یعنی یہ جو پروسیس میں نے آپ کو بتایا اس کو اگر آپ فالو کریں تو جو چیز بنے گی وہ کیا ہوگی انکمپلیٹ ہوگی ایک اور ایشو وہ یہ فرض کریں میں ایک ریزنبل سائزڈ سسٹم ڈیولپ کر رہا ہوں یہی جو میں ویب سائٹ کی بات کر رہا تھا فرض کریں اس کو ڈیولپ کرنے میں چھ مہینے لگے آج میں نے آپ کو ریکوائرمنٹس بتا دی چھ مہینے کے بعد آپ نے وہ سسٹم ڈیولپ کر کے میرے پاس انسٹال کر دیا لیکن یہ چھ مہینے جو ہے اس میں تو دنیا چینج ہو گئی آپ نے جو اپنی ویب سائٹ کے بارے میں سوچا تھا وہ تو چھ اور لوگوں نے وہی کام کر دیے so which you want is you want to add some new features تاکہ آپ کی ویب سائٹ یونیک ہو جائے آپ کی ویب سائٹ میں زبردست قسم کے فیچرز آ جائیں آپ وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ نے ریکوائرمنٹس چھ مہینے پہلے سے دینی ہے اور اس بیچارے کو آپ بیچ میں جا کے بار بار تنگ تو نہیں کر سکتے کہ اس میں یہ بھی ڈال دو یہ بھی ڈال دو یہ بھی ڈال دو یہ بھی ڈال دو اس سے تو ساری گڑبڑ ہو جائے گی اس سے اس کی پلاننگ کا تو بیڑا فرق ہو جائے گا تو یہ ماڈل جو میں نے آپ کو بتایا جس میں ہم step after step after step after step لے رہے ہیں اس میں یہ لیگ کا ایک بڑا ایشو ہے کہ آپ کو ریکوائرمنٹس جو ہیں بہت پہلے بتانی پڑتی ہیں اور اس کے بعد وہ ریکوائرمنٹس فریز ہو جاتی ہیں یہ جو سیکوینس آف اسٹیپس میں نے بھی آپ کو بتائی جو فیز بتائے یہ صرف ایک پاسبل سیکوینس ہے اس کے علاوہ اور بھی سیکوینسز ہیں وہ اس سیکوینس کو واٹر فال ماڈل کہا جاتا ہے آپ آبشار ہوتی ہیں کیونکہ اس کی شکل کچھ ایسی لگتی ہے so it's call the waterfall model اس کے علاوہ اور بھی کئی ماڈلس ہیں جس میں خاصا مشہور جو ہے وہ اسپائرل ماڈل ہے یہ ماڈلس کیوں ہیں یہ ماڈلس اسی لیے ہیں تاکہ جب سافٹ ویئر ڈیولپ ہو تو کاسٹ آف ڈیولپمنٹ کم ہو کوالٹی اچھی ہو ڈلیوری وقت پہ ہو waterfall is one way of ensuring that لیکن جیسے میں بتایا اس میں کچھ پرابلمس ہیں ان پرابلم کو فکس کرنے کے لیے دیر اڈل ماڈلس اور ان ان ماڈلس کے بارے میں آپ پڑھیں گے آپ کے جو فیوچر کورسز ہیں ان کورسز میں ان ماڈلس کا تذکرہ ضرور ہوگا اس وقت میں آپ کو صرف ایک ریڈنگ اسائنمنٹ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اس کو اگر آپ موقع ملے ضرور دیکھیں اس میں اس واٹر فال لائف سائیکل کے بارے میں خاصی انفارمیشن موجود ہے تو جناب آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کا ایک ماڈل یعنی دا واٹر فال ماڈل اس میں کون کون سے فیزز ہیں اور ان کی سیکوینس کیا ہے تو جناب انٹل نیکسٹ ٹائم خدا حافظ